حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فرمائیے کہ اگر کوئی فتنہ پرور میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی مانند ہو جانا یزید بن خالد نے یہ آیت پڑھی لَئِمْ بَسَتَّ إِلَيْكَ يَدَكَ اگر تو نے میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاون